السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور فور موجودہ اور آئندہ دجالی فتنوں سے بچنے کا نبوی نسخہ آج کل دنیا میں بہت فتنے چل رہے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے ہمارا کام لڑائی بڑائی کرنا تو ہے نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک تعویذ بتایا ہے ایک نسخہ بتایا ہے اس لیے بہت دھیان سے اسے سنیے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ شور کہف کی ابتدائی دس آیتیں جو یاد کر لے گا اور پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا بڑا دجال جو آنے والا ہے اس کے فتنے سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس وقت میں جو فتنے چل رہے ہیں چاہے گھروں میں فتنے ہوں چاہے علاقوں میں ہوں چاہے ملکوں میں ہوں کہیں پر بھی ہوں چھوٹے فتنے ہوں بڑے فتنے ہوں اس سے آدمی محفوظ رہے گا دوسری روایت مسلم کی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پالے اس پر سور کہف کی شروع کی آیت پڑھ لے اس کی وجہ سے وہ دجال سے محفوظ رہے گا اور بعض روایت میں ہے کہ سور کہف کی آخری آیات یاد کرنے سے اور پڑھنے سے دجالی فتنوں سے حفاظت رہتی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سور کہف کی دس پہلی آیتیں اور سورہ کہف کی دس آخر آیتیں آدمی اس کو یاد کر لے اور روزانہ ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام یا چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا اور صحیح حدیثوں کے اندر یہ روایتیں آتی ہیں بس اب جو ہے اس کا امیجز بنا کر آپ کو بھیج رہے ہیں کہف کی شروع کی دس آیتیں اور کے کہ کے کی آیتیں اس کا امیجز بنا کر بھیج رہے ہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیجئے اور اس کو پڑھتے رہیے اور یہ جو دجالی فتنوں سے بچنے کا ہے یہ میری کتاب مومن کا ہتھیار میں بھی میں نے لکھ دیا ہے چھبیس صورتوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں اگر مومن کا ہتھیار چھبیس صورتیں آپ کے پاس تو اس میں ہے بہت اہتمام سے پڑھنے کا اہتمام کریں تھوڑی سی تشریح سن لیں کہ اس کی توضیح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ سور کہف کے ابتدائی حصے میں جو تمہیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں ہر دجالی فتنے کا توڑ موجود ہے اور جس دل کو ان حقائق اور مضامین کا یقین نصیب ہو جائے جو کہف کہف کی سورہ کی ابتدائی ان ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ دل کسی دجالی فتنے سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوگا اسی طرح اللہ کے جو بندے ان آیتوں کی اس خاصیت اور برکت پر یقین رکھتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور ان کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالی ان کو بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا یہ تشریح ہے بس اس لیے بس خلاصہ یہ کہ ایویجز بھیج رہا ہوں صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں یا چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ بھئی یہ فتنے آ رہے ہیں یہ فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان دجالی فتنوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے ہو سکے تو ترجمہ بھی ہمیں جس میں پڑھ لو آپ تاکہ اس سے بھی ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ بس میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا کے چھوٹے اور بڑے جو فتنے ہیں ان سب فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور یہ جملہ یاد رکھنا موجودہ اور آئندہ دجالی فتنوں سے بچنے کا نبی نسخہ ہے یہ خالی وہ بڑا دجال آنے والا ہے وہ تو ہے ہی اس سے پہلے جو فتنے آئیں گے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالی حفاظت کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اسے اہتمام کرنا اس کو پڑھنے کا تو گھروں میں جو فتنے ہوں گے اللہ چاہے گا وہ فتنے بھی ختم ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین